نمبر سترہ جو مانگیں ملے گا عن ابن عمر رضی اللہ عن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ دعاہم فاجابوہ فاجاب وسالو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے کا مجاہد حاجی اور عمرہ کرنے والا یہ تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تو یہ نکل کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا یعنی ان کی دعائیں قبول ہیں یہ جو کچھ مانگیں گے عطا ہوگا